وہی حاضر کرنی گھر والے ولی اور متولی تے بڑے دا کام ہونا ہے فرض ہونا ہے جیڑی شاید گھر وچ ضرورت او نہ شاعری ہر ہوٹے دار دکھے مر رہ سونے کپڑے لیا ہزاراں رکھو کا بھی اس گھر کی حالات یقینی بن جائے گی جس گھر بنیادی پرانا اور اس گھر کی حالات یقینی ہو ممبر رسول دے وارث دا فرض بندا ہے پہلا او اے سمجھے کہ لوکاں دے عقائد اعمال اور احوال اگر ممبر رسول پامال کر الٹا مجرم بن رہے کہ ہم لوگوں نے اس ممبر رسول کو ذریعہ پاس بنا لیا سوالات نبیوں میں سے یہ کام کسی نے نہیں کیا سوالات نبیوں نے ماس اور شکر کا ذریعہ نہیں بنایا سوالات نبیوں نے اس کو لوگوں کے عقائد اعمال اور احوال کی اصلاح کا ذریعہ بنا توجہ ہے میں جو موضوع پیش کر رہا وہ دنیا کے کسی لوکر تک پیش نہیں ہوا اور اس موضوع کے بعد ہی دوبارہ اور اندازہ لاؤ گے کہ ممبر اور افتاد مسلط ممبر اور افتاد دلیل ہو گئے وقت بھی مختصر ہے اور موضوع بھی بہت ضروری ہے اختصار انہوں جناب ہے اور عنوان بھی دس رہا ہے کرونا اور کافرانہ کرونے کے دوران کلما دو لوگ کافرانہ آیا منظر آم کے اور سامنے آئے آسمانی بلا کے برباد خلق اور تخلیق کے اعتبار سے ہر چیز میں جانا ملا ہے قول کل من عند اللہ لیکن کچھ چیزاں کچھ آفال جڑے بندیاں تو ساتھ بندیاں تو ساتھ رو بندیاں تو ظاہر ہو بندے ہوگا سبب تو پھر بندیاں والے منسوخ کرنا پڑتا ہے لیکن آخا کہ بندہ مجرم ضرور کیونکہ مارے آئے ہیں کوئی قسم زہر دے کے مارے کسی طرح مارے بندہ قاتل اور مجرم قرار پر ہے کوئی اسی وجہ قرار پر آخنا پہنتا ہے دیکھو جڑا اپنے آپ مرے آنے قضاء الہی نار مرے تے جڑا اپنے آپ نہیں مرتا کسے دے مارے مرتا ہے اتنے قضاء الہی دے لفظ بھی بولو حالانکہ ہے لیکن قتل اسی طرح کرونا آسمانی آزاد نہیں سائنسی آزاد یعنی, یعنی سائنس دانوں کی طرف سے چھوڑا گیا تھا جس کے پیچھے یہودیت کا ہاتھ تھا چھڈیا گیا یہودیاں کی طرف سائنسدانوں کی طرف کیوں چھڈیا گیا تاکہ ازمایا جائے کہ ساری مدت دراز کی محنت نے مسلمان کافران پیدا کر دیتے اور اپنے دین اور اپنے دین دیا برکت شخصیات اور برکت مقامات تو ہو کے نفست والا سمجھ کے سمجھ کے پیچھا نہیں اس واسطے چھڈن دوستو یہ تو سمجھو گے حال دعوی دلائل دعوی جناب سن بیٹھے ہو اور دین دے برکت والے مقامات یعنی کعبۃ اللہ روضہ رسول اللہ مساجد مدارس قرآن منحوس سمجھ اگر ایسی کس طرح کہ میاں بمار لاکھ لانا تھا ان لوگوں پر جنہوں نے اس موقع پر جزام اور کوڑ اور کی باتیں شروع کر دی وہ بےمان لوگوں پہلے دیکھو تو صحیح دیکھو تو صحیح کوڑ والے سے دور کیا جا رہا ہے یا برکت اور رحمت والی چیزوں سے دور کیا جا رہا ہے دیکھو یہاں کوڑ والے کا کیا ذکر مجروم کا کیا کیا کیا ذکر مناسب توجہ تو کرو پہلے وہ مسلمانوں میں نبیوں تو کم شروع کر رہا ہوں کیا کسی نبی رسول تو نفرت کی تھی کہ حضور بمار نے مت مینو چمبڑ جائے اور بولو سیو نے مرو کدی دسو ان ہوا رسول بیمار ہوتی نفرت کی ہو یا امتی بیمار ہوئے رسول نفرت کی ہوئے ہوئے نبی نوتا دور کرنا پڑھا نبی بیمار تو امت دور ہو ہوتی بیمار نبی دور ہو یہ کدی ہوا ہے نعرہ نعرہ نعرہ تکبیر رسالت رسالت حق چاریا یا اللہ اکبر توجہ ہے ذرا اچھی بولو نا سبحان اللہ پھر سمجھو یہ نبیا سچی دسیا جی حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا چلیا باپ دیا اکھان شریف کڑتے لگن واپس آنا کیا نہیں لونا جدولہ نبینے دن آخان کسی ہوگا ہو جائے ہر مسلمان یہ ہے اور ہے کہ جی نال واپس جاوے تے او دین واپس جاوے گی کسے دی جان نہیں یہ مسلمانوں ہاں جی، ہاں جی۔ مسلمانوں کے کو میں میں سے اس کہ برکت برکر منحوس نہیں ہیں وہ ہمیشہ برکت رہی بول ادھر یہ گنا چپڑ گئے کفر چکر گیا بماریاں چپڑی ہاتھایا ہاتھ مبارک ملاؤ چملے بھی سن جدو آخری حج ادا فرمایا اس نے اپنی چھوٹی مبارک حج کے اندر سی اسا مبارک نو حج اسمت نال کے پھر اس اسا مبارک نو حضور چم کے دسیا ہے اے امتیو برکت والی شے ایک برکت بندی ہے لاکھ منحوس ہاتھ لاوندے رہے برکت بندی رہندی ہے جڑی برکت جڑی شے لگے گی اس دے اندر میں برکت آ جاوے گی ہر ہل میری چھوٹوئی لگونی چھوٹو دال طرح اللہ نے آسمان سے اتارا سب ودت ہو خطایا بنی آدم اولاد آدم کی خطاؤں نے اس کو کاڑا کر دیا یہ پتھر سیاہ ہو گیا ہے مطلب اس کو ہاتھ نہیں لگانا ورنہ جو وہ نوست سمیت لگ جائے گی وہ نوست سمیت لگ جائے گی وہ نوست سمیت لگ جائے گی آقا ہے نامدار نے سچ سے جاتا ہے آقا ہے نامدار نے حضرت اسود چمن کا حکم فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا وہ نہیں برو ہزور بمارا ہاتھ لایا ایک بھی نہیں بمار کے بھی نہیں فرمایا شریعت میں سعودی والوں سے پوچھتا ہوں سعودی والے کالا بڑا پڑتے ہو کالا کالا وہ دلے کوئی سی بولو تو کرو اللہ اللہ بابے بابے دسیا دربار یہاں بمار گھوڑا نہیں آیا اج تو بعد کے ماننے والے لوگوں میں تمہیں سائنس کی قسم کر کہتا ہوں آج کے بعد کسی دربار کے ساتھ مت لگنا دربار کے قریب نہ جانا اس کو بڑے بڑے بیماروں میں ہاتھ لگایا ہے کتنے تیرا لانا یا تھا شرم مسلمان ملاد حضور ہو رہے ہیں منافق قوم حضور ملاد اور دس دس سے پرور بنگا رہا ہے قرآن انشاءال فرمانا ہے قرآن انشاءال فرمانا ہے جگہ جگہ جگہ دعوہ بنگا ہے استغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا اللہ فرمانا ہے اللہ سونا فرمانا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ کہ اور پڑھ پڑھنے بولو تو صحیح وہ کیا لینے نہیں ہے کہاں لکھا ہوا ہے سانو سے اس جواب دے دے بریلی مولی اللہ فرمان لایا گھر بیٹھو تو حضور کے پاس آؤ تو ہم بھائی اللہ کے فرمان کے مطابق آتے ہیں تو میں پوچھنا شاید جواب دینا لا کے ہے جواب نہیں دونوں بولنے نہیں ہوئے جتھے بھی جاؤ گے میرے خیال اگر گے نا دعوت مدینے مدینے شریف منافقا اس دربار بند کرائی کرونا کھڑا چھ لاکھ کے مسلمان توجہ ہے میں یہ نہیں کہتا تو کعبے جائے میں یہ نہیں کہتا وہ کعبہ بول میں اپنا اسلام کو بیان کروں نا لوگوں کو اپنا اسلام کو بتاؤں نا یہ تو میرا فرض ہے میں فرد اس روزی غلط لگانے بولو لوگ بڑے بڑے مائیں رحمتہ اجکل ہر سارے مائیں بچے رحمتہ ساری مدینہ جگہ جگہ حقیقت نہیں جب پہنچے سر پھر بندہ بند چھیاسول ہوئے درباد میرے دربابہ سر جا چبئی اج ان دکھان کا سبب دکھاں کا ذریعہ سمجھ دا اے پڑھائے کہ پوری قوم لعنت لے کے شاہ بہ رہی ہے نہ خدا دے گھر دے لاگے لگا نہ دربار دے لاگے لگا مرید بنیا بیٹھے او کوئی باندے نے اسا حسین نہیں ہے او آندا حسین دا دربار تو بھی بیماری لگ جانی ہے پیشاب ہو جا وہ نہ مراد بیماری تاکہ رحمت گھر رحمت رحمت یعنی جب کسی بیمار نے ہاتھ لگا دیا تو مارو کعبہ بیمار مارو ہوں رسول کسی رولا بمارو رو مارو مارو لگ لگ گیا گیا پانی نو نو وال وال مبارک مبارک خود نعوذ باللہ من ذلک اللہ کبھی کبھی مسلمان نہیں آیا ہمیں بندے مدنی تاجدار دے تو شفا لے جان ہر ایک نبی نبی جاوے دی برکت کبھی کم نہیں ہو سکتی نعرہ نعرہ تکبیر رسالت ویسے گلو ٹھیک ہے دم بران کی بجائے اسے دکا دین سب پر نکل کے پونا اللہ توجہ ہے اللہ ادھر خود بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے ہیں کس کراچی کراچی میں آئے بارے سوری لہذا کرونے کی وجہ سے مسجد اتو لے گئے اتنے تک ادھر ادھر اقدامات کی ہو رہے ہیں ادھر فتنے والے مقابلے بھی چل رہے ہیں واہ بھائی واہ ادھر تین میں ابو داؤد شریف جی حدیث سنا لگا سنا دیا حدیث حسن ہے مکے دیا جدو حرم دیا سونے لگو مدی نے خبر پٹو پٹری سونے خبر پٹی سونے تکبیر باجو تیرا لال پر ہن دس سجنا ذرا غور کر او سعودی والے کالا لالا پڑھنا بڑے بڑے سے بیٹھے پر جو بھی بیان کر رہے ماں نے مطلب یہودیاں دے حق وچ نے کیسی گل جس عذاب لازم ہو گیا وہ جنہ چیر حدود جوڑ آیا ہے جنہ چیر ریا اللہ نے عذاب نہیں دیتا پچھلے گھرکو گئنے وہ بچ گیا ہے وہ بار بول بول سے ہی پچھلے گھرکو گئنے وہ بچ گیا ہے اور حضور فرپاندے نے جیس نے ہاتھ حرم بھی واپس ٹپیا ہے پھر انہوں اللہ نے پھل لیا ہے اور معلوم ہویا اور اپنے گھر وہ چاوے دے تالا بند کر دے وے چاوے دے تالا کھول دے وے تے پھٹے موے ہو جی آزادی دا جڑی اپا منانے ہیں رب دا بوا تے تیرا نہیں رہیا اے تے انہاں دے ہتھ آ گیا ہے تے باقی تیرا بوا تیرے ہتھ ہونا ہے نہیں نہیں نہیں نہیں مانا بلے بلے بلے بلے میں نہیں آنا بھی موڑ بھی دن بدل پھٹنے کے گاندے سو رب دی کوئی تھان رب بھی کوئی نہیں مولوی اپنے پیارے مجھے ہے مجھے ن میرے واپر واپس چھ فٹاری جو بولنا نہیں اور سنو سنو سنو سنو کر ہر مقدس ہر مقدس اور رحمت کا دربار بند ہو گیا لیکن میں نے دسو منڈی بند ہوئی ہے سب منڈی کیوں بند ہوئی کعبے نو ہاتھ لگے تے بیماری چپر جانی کیونکہ کسی بیمار دا ہاتھ لگا ہونا ہے لکھ لانا تے انہاں دے جڑے کعبے دے مصلی بیٹھا تھا بڑی ہاں سچی دسی جہزیاں پٹ رہے شام تک رسول دور دور میں چڑھا نارے فلان تکبیر نعرہ لوکری منٹ لگتا سارے کو پہنچ گئے دونوں زیادہ چھڈنا پیا مکہ تے مدینے شریف آ گئے تے میں کہیا یار دسو تے صحیح تساں بھی کلمہ پڑھاوندے جے رسول نے کلمہ پڑھایا ہے وجہ کی ہے حضور دا بوا بند ہو گیا اپنا تواڈے واسطے باہر دے بوے کھل جاندے نے کلمہ اوہی چکر کی ہے دسو تے صحیح ترا گلاں وچ ہوئے گا ضرور یا کلمہ او کلمہ وچ فرق پے گیا یا کافر فرق پے گیا یا تواڈے جڑا ہے رب نے فرمایا ہے ظلم کر بہن میں تو آڑے کلوں آئے بیٹھے اسا تو آڑا وسیلہ بنا میں سچی توبہ کرنا تو سب اللہ لانو عرض کرو میری فرما عرض کرو میری کر اللہ کرم کرم کرم لیکن ایسو کی ضروری ہے ادھر نہ جانے پانے کہیں کوئی مصیبت مصیبت کافر ڈاکٹر ڈاکٹر جا چیتا تین آیا سو سال پہلو آنا چاہیے یہودی کتے نو سجا سمجھی بیٹھی یورپ پر گیا چھکی چڑھائی پھر میں کہا بابا میں چھکی تھی روکنا با میں تو چڑھا میں سجا میں نہیں روکنا میں صرف اسلام کی گل کا کرنا بس ہاں جی دو منہ چھکی چڑھا میں لیکن اسلام بیان کرنا یار ساڈا فرض ہے یار نہیں ہوئے لین گوڑا فٹا دین گوڑا لینا اگلا اگلا کچھ مطلب میں نے گھوڑا لینا پہ دینی لیکن مجھے ڈر ہے لیکن مجھے ایک پاس حدیث ایک پاس صحابہ ایک پاس اہل بیت ایک پاس دین ایک پاس جو یہودی کہتا ہے وہ مان لے نہیں مان لے چٹھی دی صاف دلیل ہوئی ہے کرونا ادھر ویکھ میں پورے چینل نہ کہنا سبب سبب سبب نبیوں کی تاریخ جو قران و حدیث جو اسلام جو کوئی بندہ ایسا کر دے حدیث نارے نارے کمال ہے جس تقلید کو اللہ نے شرک کہا وہ کر رہے ہیں جیڑی تقلید فرض ہے اس کو شرک کر رہے ہیں شرم نہیں آتی بول دے عمر ہوئے کی ہو گیا سنو جی حدیث میں آتا ہے بارش ہو رہی ہو حدیث صحیح ہے جب جوتے بھیگ جائیں تو اجازت ہے اجازت ہے حکم نہیں ہے شرم آنی مردودوں کو شرم آنی مردودوں کو شرم اجازت اور ہوتا ہے حکم اور حکم میں اختیار نہیں ہوتا اجازت بولو تو صحیح ہے وہ جی رسول پاک نے فرمایا بارش کے وقت میں نماز گھروں میں پڑھ لو تو کرونے کے وقت آنا نہیں چاہیے مسجد میں تو بات ٹھیک ہو اچھا میں گل کرنا سچی دسیا جو جی مسلمانوں یہ حدیث بارش کے بارے آئی ہے بول رہے نہیں کہ بارے آئی اگر کسی سنیا حدیث جیڑی شہ بارے آئی پینتی سال مولویا تو کدی نہیں سنیا اعلان کے مسیلے نہ آیا جی بارش ہو رہی حدیث بارش کا آیا جیڑی شاید آیا اس سے موقع تے کدی مسیحتوں اعلان سنیا تے کرونے دا حدیث آیا ہاں لیا سے مذہب دا کراچی تو لے کے تھلے تک تک چلے چلے چلے چلے چلے جاؤ جاؤ جاؤ جاؤ جاؤ اتنے ادھر ادھر ادھر کسی پاس کا جواب ہے کر جاب دسو بارش کے موقع تے حدیث کیوں نہیں یاد آئی کبھی نو بھول کے دسو کیوں کرونے کیوں یاد جے رب یاد کرونی سی رسول نے یاد کرونا سی تے جیڑا رب رسول نے جس موقع دی گل کیتی سی اس موقع تے یاد کرونی سی ہن کنے یاد کرائی جی بڑا جی۔ بدل جی میرے سامنے بیٹھا ہونا اس کو ضروری ہوتی ہے وغیرہ نے بارش کیوں بات کی ادھر دیکھو ایک ہے مسجد کی طرف جانا بول رہے نہیں ایک ہے مسجد کی طرف جانا اب جاتے وقت بارش کے دوران کپڑے پلیز ہو جائیں چٹائیاں پلیز ہو جائیں اگر وہ نہ بھی ہو تو تلک سکتا ہے پھسل سکتا ہے پاؤں ٹوٹ جائے نقصان ہو جائے مسجد کی طرف جانا تھا تو پھر آگے جانے سے محروم رہ جائے رسول رحمت اللہ عالمین آپ نے فرمایا رخصت ہے اگر کوئی آنا چاہے تو ہم روکتے نہیں لیکن ہم بلاتے بھی نہیں کیونکہ خطرہ ہے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے راستے میں راستے میں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے بتاؤ یہ راستے سے روکا جا رہا ہے نقصان پہنچنے سے روکا جا رہا ہے کہ مسجد میرا مسجد تمہاری بیماری لگ لگنا ہے تیماری لگ رہا تقدیر نارائن پڑھ ضعیف ان کی کھڑے رہے بیمار کھڑے رہے بڑی عمر والے کھڑے رہے بڈھے کھڑے رہے کمزور جسم کھڑے رہے ہیں ان نہیں تلاوت بھی کری جاتا ہے نماز بھی پڑھائی جاتا ہے حضور نے فرمایا برا امام ہے جڑا نماز لمبی کر دے انہوں پتہ نہیں پیچھے بیمار بھی کھڑے رہے پیچھے بڈھے بھی کھڑے رہے معلوم ہوا حدیث بھی دس ہے مدینے دے تاجدار نماز نماز پڑھنی پڑھنی سی سی بیمار بھی پیچھے میرے بٹھیاں مشیل بیماری سوال پروشی سیلا نائ نارائ نائ ریشا زیادہ بننا شروع ہو ہوئی کمزوریاں دور نے تو گرمایا مدنی نے تو بوڑھے ڈگیا نہیں کسی پر لحاظ نماز بیمار مسیح قرآن بدل بیٹھا ہے حدیث بدل بیٹھا ہے اللہ مسلمان لوگ قرآن سن کے اچھا ہو کے نہیں ڈگ پئے ہائے بڑا بڑا کفر کر بیٹھے پتہ نہیں اصل مسلمان بھی ہونے تو لگتا کلمے میں مسلمان کیونکہ چلو راجا اللہ خبتی بن جاتا ہے خبتی بن جاتا ہے خبتی پاگل ہو جاتا ہے کوئی ہوش ٹھکانا نہیں رہی انگریز پڑھاؤں گا وہ شیطان ہے انہیں ہاتھ لا ہے قوم خبتی ہے Oh, shut up, oh, shut up, oh, shut up. ہر چلو بندہ پہلے چھٹیا گئے میرے تمہیں قریب کر رہا ہے قرآن سنانے سے من مرتا ہے آج آگئی ہے سامنے سمجھ آئی کوئی نہ ہوئے یہ کفری آتا ہے یہ کافرانہ آتا ہے دیکھنے کے لیے اس لال یہ کروں گا محسوس اور کی رکھ کے اندر بیٹھے تابوت اسی کو کہتے ہیں جو نہ خود خدا کا بنے نہ دوسروں کو دے خود بھی کافر اور دوسروں کو بھی کافر بنانے کی کوشش کرو اس کو جی جی جی اور ہم کی اطاعت میں بن اور مسلمان ہیں ہیں مسجد کا مطلب مسجد بیمار بڑھ جائے تو مسجد دوسرے بار بڑھنا ہی نہیں چاہیے مسجد